وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو تو تم اسی کو اپنا کارساز بنا